جانتا ہے جو کچھ زمے میں جاتا ہے اور جو زمے سے نکلتا ہے اور جو اسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہربان بخشنی والا